الحمد لله سبحان الله قانون موضوع السلام علیکم رب واگور شریف کا اختتام دست ربیو شریف کی گیارہ یعنی دن دسواں رات محدث بھدا رحمہ اللہ بیان مطابق رضی اللہ کا ہے بڑی گیارن شریف جناب کے سامنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء کی نبوت کلندر اقبال رحم اللہ دے شہر مبارک دے قرب و جواب کا جلسہ ہے انہوں نے کلام شریف چند اشعار پیش کر کے پھر میں موضوع کی طرف آؤں گا سلیم ہو اسی مناسبت دونوں کا ذکر خیر اکٹھے کرنے لگا آپس رشتے دار خالہ دار بیان فرمایا ہے کہ جس کو صاف پتہ لگ جائے سیدنا یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ دے نبی نو بچپنے پیدائشی طور سے عطا ہویا ہو توجہ اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ روحان دی عمر چھوٹی وڈی نہیں آ سکتی عمر جدو اچھا چھوٹی وڈی آنے ہاں اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جدو جسم چاہیے نا اس تو بعد جڑا وقت ہے اس لحاظ کی عمر چھوٹی یا وڈی ورنہ روح کے لحاظ ویکیا جائے تو چھوٹی وڈی نہیں کہہ سکتے روح دے لحاظ سب تو بڑے صرف پاک نبی آپ روح شریف پہلو پیدا ہوئی پھر علیہ السلام کی ارواح ہے اگر انہوں آخیا جائے باقی ارواح تو مقدم نہیں تو تمام ارواح برابر پیدا ہوئی ہیں برابر رہنا کافر کی مومن کی روحاں پہلو پیدا ہوئی ہیں جس میں چان کے عمر بنتی پی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہوں فرق ایسا ہوتا ہے جس آما کی روح تھی ساری جسم چاہیے نا اس لیے بے اقل بڑی فرق ایسا ہوتا ہے نبی دی روح جسم چان کے بے اقل نہیں رہتی جی اقل اللہ نے روح نتی ہوتی ہے اسی طرح ہی جسم جان تو بعد محفوظ رہتی ہے تا کر کے فرمایا آ تین حکمت سبھی کسی بڑے ہی سیانے دے منہ جا نکل دیا نے اس تو کئی گنا وقت سیانیا گلا اللہ تعالی دے نبیاں تو پاک کاملین غوت پاک ورگے ولیاں تو وہ بچپنے چ نکل لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی انہوں دیا روح مبارک دی تکلیف ہی ایسی ہوں ہو جسم کا پردا دے اگے بنتا نہیں سبحان اللہ کے پر روح آئی یہ پردہ بن گیا مقید ہوئی پابند ہوئی ایسی کہ وہ خدا داد دتیاں شانہ روح نو جڑیاں جڑا او دا یعنی کسب نے اللہ تبارک و تعالی دی اس اندر ایک ذاتی استعداد اور صلاحیت روح دے اندر ہاں روح جڑی ہے یہ کمالات نال متصف ہوں اللہ تعالی جدو پیدا فرمایا اس فرق ایسا ہوں کہ جسم جان تو بعد کئی روحاں اس کمال نو اللہ تعالی دے دتی اس شان نو اس نعمت اور احسان نو محفوظ رکھ دیا اسی طرح کئی گواہ بہت جیڑیاں گواہ بہتی ہیں نو چیتے کراؤ واسطے وہ آدیاں جیڑیاں محفوظ رکھ دیا مذکر یاد اللہ تذکرو یہ کر یاد کرو یاد کرو تو یاد ہمیشہ ہوتی ہے پلیٹ بھول گیا انہیں چیتا کرا دیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بھولتے ہی نہیں جی اتنے سن آن کے اسی طرح بالکل صحیح روایت حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالی جدو ہر انہوں نے ٹکرے نے سلام وعلیکم وعلیکم السلام یا ہر من حیان وہ حیران ہو گئے بھائی پہلی ملاقات سے تو نام کیوں یاد ہے نے کیا حضور نام میں آج کا ملنا تھا پر تو بول بھی گیا میرے تو عالم ارواز یاد ہے معروف کرکی معروف کرکی بغداد شریف میں دربار جنہوں نے بارے محدثین اور علماء دے اتفاق ہے اولیاء دے اتفاق ہے عرب اجم دا قبر تریاق کو مجرب دعا قبول ہونے اور مشکل حل کراستے انہوں دی قبر شریف تریاق کے مجرب یا بندیا گلا نہیں لکھیا انہوں بندیا گلا لکھیا جنہوں نے نام سن کے ہر طبقہ سر سٹ جاتا مطلب محدث رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث فی اثر ہی امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اپنی سنگا نال روایت نقل فرمائی بڑے ہی بزرگ کر کے قبر شریف دریا سے مجرد وہ معروف کر کے فرماند جڑا آپس دے اندر کٹھا ہوا ہے شیخ اکبر فرما دے حدیث شریف آیا کہ جڑے اتنے رل گئے وہ میلی بن گئے اتنے وکھرے ہوئے وہ اتنے وکھرے ہو گئے دشمن بن گئے ہوا کہ فرمایا اتنے پیدا ہو کی جدو روح جنہ کے منہ شریف آپس سے جڑے گئے آمو سامنے ہوئے نے وہ اتنے ویلی بن گیا جڑے کنڈ کر کے کھڑے سن وہ اتنے مخالف ہو گئے سمجھ نہیں آئی ایک ہوا یہ دوسرا بھی تھا جس اللہ تعالی نے اپنی شان کے مطابق مٹھ بابے آدم علیہ السلام کی کڈ شریف ساری نسل کڈ کے دریا کے برابر سامنے رکھی الگ تو کو آلو بلا یہ دوسرا میساک ہے اس سے پہلے ایک میساک ہو چکا اس لیے حال نہیں سن بڑی یہ نہیں سن بڑے اسی نبیا روحان لا پہلا اللہ کا نبی جی نہ نماز ہے تو کم من کتاب و حکمت شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ دوسرا میساس یہ ذریا کی شکل سی نبیا دا پہلا میساس ہویا ہے اور اس میساس تو پہلو روح محمدی پیدا ہوئی سمجھ لیے تو ہوں امبیال ہے مسلام قربان جاوا وہ چیتا کرا لہذا انہوں دے بچپنے دے حالات نو اپنے بڑھے کرنا ہاں سمجھ بیٹھو ساڈا چالیس سال کا کانگڑ بیٹھا وہ بچہ نکاح جائے ماریا جائے گا یہ گل سبحان اللہ ہاں، شیخ سادی فرما ہے بزرگی کا اپلت نابا سال سبن گری نابا مال فرمایا بزرگی اقل نال ہے عمر نال نہیں سال نال نہیں اقل نال ہے وسلام عليه يوم ولد ويوم ويوم يموت يبعث حيا پر سلام ہے کدو جدو پیدا ہو جائے تو جس دن فوت ہو گے جس دن معاشر کے میدان گے اٹھ اللہ کن آواز اللہ فرما ہے سلامتی معلوم ہوا جی بچپنے کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا اسی حال کے اندر رہے اللہ اس نے اگر بچپنے جا کے اکل کمی آ جانتی پھر سلامتی نہیں اللہ فرما ہے یہ تین حال جی جمع بے عید جدو وفات ہوئی ہے تھی بے عید جدو اٹھے گا تھی بے عید کا مطلب یہ نکلیا نبوت جہیا شانا لے کے آدمی ہمیشہ محفوظ رہدیاں نے کدی خسدیاں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی بے وقوفی انما انا بشر مثلکم پڑھ کے انہاں کو وہی ہوتی سارے کو وہی نہیں ہوتی واہ صدقے جاؤ بڑا فرق ہے وہی نہیں ہوتی یہ پتا ہے की वजह میں اللہ دا بندہ اور اے نہیں خالی دعوی دعوی تصدیق نہیں کری رب العالمین جب رب سونے قرآن نقل فرمایا ہے معلوم ہوا جی حضرت فرما رہے سر اللہ کے نزدیک بندہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں عبد اللہ میں اللہ دا بندہ ہوں حسبی نسبی پاک مت سمجھو میں کسی بدکارا کا پترا نہ میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ دا بندہ ہوں پاک اگے فرمایا کتاب فرمائی اور میں جنہ کے اگے بیان کرتے وہ ہکے پکے نے نہ سانو کتاب ہے میرا پیر فرما دوش بات کے پتر میری کنڈر آئے آ میری کنڈ کنڈ نال چلا یہ پتر تین دے ہے قربان جاوا جڑا پتر غوث پاک نے دتا ہے اپنے نامے دا اسے پتر کا نام شیخ اکبر شیخ اکبر فرماندے نے فنا تک بن نبوت وق تہار وق ہی وقت الحاضرین جلو حضرت سلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینو نبی بنایا فرمایا آپ اپنے نزدیک اپنے دیکھنے نبی سر جگ دے ویخن نبی نہیں سن جگ ویخنا ہے ہے یہ بچہ وہ آپ میں نبی معلوم ہوا کسی نبی دے نبی ہون واسطے یہ ضروری نہیں جگ جانے وہ جائے نہ جانے نبی آپ آپ جانے یا نبی رب جانے انہوں اپنی نبوت دے وقت نبوت دا علم ہوتا ہے جانتے ہوتے نے میں نبی ہاں۔ السلام بچپنے شہیا سلام سن عشا علیہ السلام ڈاوا خود زبان نال فرمایا واجہ نہیں نبی آ اگر اس وقت نبی نہ ہوتے ہوں جھوٹ بننا سی فرمایا حاضرین نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے وہ خود جانتے تھے میں نبی ہوں وہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیواری وہ بھاوے وہ بھاوے چالیس جاگی جانے نہ جانے نبی جانتا ہو میں نبی سبحان سبحان اللہ اللہ جہازانی نبی آج دعوا فرماتے ہیں اور کون تو نبی اللہ داوا کو حمل کر پیار ہو رہا سی میں اس اپنے پرائے سارے داخل نمو چاہیے سارے پوچھنا ہے آج تو میرا کیا میں بنے گا سارے آپ سارے ایک میں پہلو جی کی شروعات کی وہ سر نکل سمجھ آئے گی تمہان اللہ رحان اللہ میسا کا میزا اللہ رحان اللہ تمہان اللہ اللہ اللہ نبی تو کیا کوئی اور رحان اللہ اس دے اندر جدو اللہ تعالی فرما رہا میں کتاب حکمت دیا گا ہر کسی پتا نہ گیا کہ میں اللہ نبوت کیا ہے اختصاص و نیلاح اللہ کا چناؤ چناؤ خاص کر لینا اپنے کام کے لیے اینو آخر نبوت اختصاص الہی ہے یہ اور جس وقت نبیا نو کٹھا کیتا ہے جی گل کیا کرتا ہے وہ نبیو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے اس کی وہ رسول موسم آئے وہ رسول موسم آئے تنویر تنقید کی نہیں بنانی تعظیم کی وہ رسول موسم آئے دسو ایک کیا ہوں خطاب سارے اللہ تو گرم دیکھو یہاں اختصاص نہیں یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام کرے تو وہ نبی بن جائے وہاں بھیجو تو نبی بنوا جی ہلے جی وہ تو شہد کی مکھی کی طرف بھی وہی کر دیتا ہے ابو جہل سارے کٹھے کر کے اس نے پوچھتا ہے رستوں میں رکھ کم کی گل ہے میں رب نہیں ہوں کیوں آخے گا کہ ابو جہل نبی بن گیا اللہ تسلیم فرمایا حکم سبھی کسی چوڑے میں آخیا کسی چالی سال کو بعد آخیا پر بولیا انجنا وے چولہے والا بھی نہیں بول بڑا ہی فرق ہے زمین اسمان کے کے کے حضرت لکھنا پیا فتح شریف اندر نبی پاک چاری سال تک حقیقت نبوت ساتھ تھے سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر کوئی بعض متقل مین کی بات جی وہ یہ لکھتے ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں وہ فلان لکھتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے ارے بھائی اخبار کی بات کرتے ہیں میں پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب قول دکھا دوں گا قول کی گل نہیں اللہ فرماتا ہے فرمایا ایمان والے پیار والے لوگ گلا ساریا سنتے ہیں پر چلتے وہ مگر نے جی سب تو سوری گل گا بیٹھا نہ آگے چلا ٹھیک ہے پیٹیاں نہیں اللہ سونے نوی بنا ہے میں اللہ سونے نبی بنایا سبحان اللہ نبوت نال دیکھ رہا ہے جگہ دیکھ رہا میں جب بھی ہوں میں اللہ تعالی نے مبارک بنایا ہے برکت والا بنایا بڑا تو میں جتنے بھی گا آپ اللہ تعالی نے مبارک والا برکت والا بڑا مبارک مبارک مانا ہوں نفا کا مانا بہت مفاد برکت کا مانا مبارک برکت سے ہے پیٹی بھی نہیں مبارک برکت تو ہے مانا خیر خیر رحمت سے خیر فرما دی میرا اللہ تعالیٰ خیر والا بنا گیا ہے میں جتنے بھی ہوا گا ہوا گا برکت پیا گا جی میں ہوا گا بڑا برکت سام گا جی میں شاید پوا گا کسی نے سام پر دیا گا میرے اللہ تعالیٰ جس حال ہوا گا برکت والا بنایا کر کے جب مبارک میرے جس حال میں بھی ہوں گا میں برکت والا ہوں توجہ یہ تکلیف نہ حال ہے تبھی برکت والا وا جو صحت دا حال ہے تبھی برکت والا وا یہ مطلب نہ لے گئے میرا پیشاب بھی برکت والا ہے برکت والا کوئی کی گل کرا محمد پاک نے ان کی گل الله برکت والا نہ پیشاب کی بو اللہ اللہ اللہ کوئی بدبو نہیں ہے کیا لگی رات پیالے شریف پیشاب مبارک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سن پیشاب مبارک پیالے فرما کر چھٹیا نا سنگ بی بی پاک اس نے چپ کر کے کے پانی سمجھ سویرے جب سرکار نے پوچھا کہ پیشاب مبارک پشاب رکھنا چھوڑا کیا اگ کی میں میں گئی ہے جا بند کی آئی یہ سمجھے کہ جس وقت اس پر وہ اترتی ہے اس وقت تو برکت والا ہوتا ہے جو ہی وہ ہٹ جاتی ہے پھر برکت مک جاتی ہے انہیں آخر کہ جتھے جتھے ہوا گا پاوے باہر آئی پاوے نہ آئی آپ برکت ہی بڑھ وہاں میں مسئل یہ قرآن سے جہالت ہے وہاں سے مسئت مت سمجھو وہاں بھی برکت والی ہے نبی کی نظمت ادبت ہے ارے سارے ساری نبی جی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں تو وہاں آئے گی جب آئے گی اس وقت برکت والا ہوگا ہاں جو سبحان اللہ ایک ہے ثبوت نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ثبوت نبوت عطا نبوت ہاں، ہاں۔ نبوت کا سبوت واحد سے ہوتا ہے لیکن کون سی واحد توجہ دا ایک ہے ثبوت نبوت ایک ہے استمرار نبوت ایک ہے نزول واحد ایک ہے استمرار وحج یہ نزول اور استمرار میں فرق نہیں کرتے یار کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات نبوت دا ثبوت ہو جاندا ہے اتنے نال کہ اللہ اختصاص اس پہلے بتایا تو میرا نبی ہے تو میرا نبی ہے چناؤ ہو گیا ٹھیک ہے نبوت کو ثبوت ہو اس اختصاص کے ساتھ اب استمرار نبوت اب یہ پہلی وہی ہے یہ نزول نظول واہج اتری کس طرح دی خطاب فرمایا تو میرا نبی چناؤ ٹھیک ہے تو میرا نبی یہ نزول واحد کے ساتھ ثبوت نبوت ہو اب استمرار نبوت کس کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ استمرار واحل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ثبوت نبوت وحی کے ساتھ ہوگا اور وحی اختصاصی ہوگی جی کیونکہ پہلے دس چکیا وحی کئی قسم دی ہو تو مکھی والے بھی پی ہوتی ہے نا سبحان اللہ اوہا ربو کا الا نحل ہے قرآن لیکن نبوت دا استعمال تمام ہمیشہ ایسے واسطے استمرار وہ ضروری نہیں کہ وہ مسلسل آتی رہے تو نبی رہے گا اگر منقطع ہو جائے تو نبی نہیں رہے گا یہ جہالت ہے سبحان اللہ بے شک بے شک جہل جہل وہ سمجھ لو جس لئے کسی نو وزیر مشیر بنایا جاتا ہے کہ وہ عہدہ دیتا جاتا ہے اس لئے انہوں پروانہ ابتدان دیتا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ روزانہ پروانہ نئے سے نیا آنا ضروری ہے تو اس کی بے وقوف جب اللہ پہلے پیار فرما دبی نبوت ثابت ہو گئی ہوں ہے سب کے نبوت واسطے حماقت شرط قرار دینا نہ ہوں دل پاوے ہمیشہ واسطے آوے کدی آوے نہ آوے نبی نبی رنٹ جب تک اللہ معذول نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے نبوت عطا کر کے معذوری مرشادی مرشادی مرشادی سمجھ آ گئی سنو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کئی شبہات اور کئی اعتراضات اور کئی خدشات جڑے نے وہ اڑ گئے میں تقریر پہلی بار کر رہا زندگی نہ پہلو کدی توفیق ہوئی ہے موضوع بیان کرنا پتا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 انکار نہ کریں اس واسطے کہ کوئی بڑی بات نہیں جب یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں تو ولی بھی دعویٰ کر سکتا ہے فرق اتنا ہے یا ہمارا اللہ کا شکر تو باہر آئے مستی تو باہر ہی میں پھر وہی ڈاکٹر انہیں تلوار چلانی تلوار آر پار پہ جاتی ہے میں جب پھر واپس ہوا فرمایا ماریا نہیں ضرور رہے فرمایا ہوں تھی آپ ہی سوچو پھر میں نہیں سکتا میں ہوں مر جا سبحان اللہ نبی کی زندگی ہمیشہ توجہ سبحان اللہ نبی کی زندگی ہمیشہ سبحان سبحان اللہ عبادت بھی ہمیشہ عبادت ہمیشہ تو زندگی ہمیشہ زندگی ہمیشہ تو عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لہذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہ نماز پڑھی نہ زکات دی جملے میں پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور صاحب زکات سے معلوم کو پھر کیا اس وقت زندہ تھے نہ کرنا نماز پڑھی بھائی زکات دی ارے بھائی یہاں نماز اور زکات سے مراد عبادت ہے اور حضرت نبی جب وہ اس وقت بول رہے ہیں یہ جتنے بول رہے ہیں ہر ہر عبادت بڑی بڑی عبادت لگی نماز ایسی جڑی ہمیشہ سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ میرے تعالی نے احسان کرنے کرنے والا والا نیک سلوک اپنی والدہ بنایا سبحان سبحان اللہ اللہ اگے اچھائی کرنے والا نہیں بنایا کرنا بنایا دس دیا گا چلے نہ چلے وہی مرضی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الله ولا جبارا شقيا سبحان الله الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله गया वही गलन जड़ी अल्लाह ताला ने हजरत यहया वास्ते की सुभान अल्लाह सलाम अलैक यौम मुनीदा सुभान سبحان اللہ پتا نہیں لوکی آنے گا خبر نہیں اپنے ہاتھ میرا پتا نہیں نہ انہیں احمد کی واقعہ ہے کیا بہت ہی تعریف زبان لال کرتے سر حضرت سا چوہے لگ پائے ہوں یہ احمد اس میں تفضیل کا سیگا سب سے زیادہ حمد کرنے والا جبریل سے تمام ملائکہ سے تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے احمد زیادہ تعریف کرنے والا اللہ کیوں اس لیے کہ کوئی زبان نال کرن گے یہ سر تو پیروں تک ہم بھی ہم نے تمہیں دیکھنے میں عیسیٰ نظر آتے ہیں حقیقت میں محمد کر رہا ہے جی۔ جو کچھ کسی نے لگتا ہے ملا ارے لا برق ہو کی للکار لار وراثت لے کے ہے لیکن پاک محمد بولے بولے بولے میرے میں پی بگال تھے نا گلام فرمایا میرے مریدو اگر میرا پوچھنا ہوگا نا تو قبر سمن کر وکیل کو پوچھا جائے پھر قابل کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ غلط آپ کرنا محمد پاک کے بارے پوچھا جاتا ہے دس کو کون سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے آپ افراد افراد بھی بھی بھی نے نے خود کتب کتب کتب سب سب تو تو فرد ہے نا نا حکم نہیں لیکن آپ ایسے کتب نے اور فرد بھی ہیں جنہوں افراد سے بھی حکم چلتا ہے لیکن سوائے صحابہ تو کافی اللہ اللہ اللہ ذکر کریے ٹھنڈک کی نہیں ہوئی سبحان اللہ اللہ اور سب کو سن معروف نہ آمین آمین آمین مصطفیٰ سلام سلام مصطفیٰ صفا جانا بس میں ہدایت جس کی ممبر بنی کی ممبر بنی گزل اولیاء اس قدم کی کرامت پھیلا مصطفیٰ جانے سلام آمین